شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب دلیل نقلی نمبر تین میرے محترم حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اہل ثروت بھی بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو غنا بھی دی یہ ظاہری دنیا کی دولت بھی تھی بچے بچیاں خاندان بھی بہت تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ان پہ امتحان آیا امتحان کے بارے میں ایک تو ہے اسرائیلی روایت غلط ہے وہ وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو تنبیہ ہو جائے کہ بعض روایتیں کیا ہوتی ہیں غلط ہوتی ہیں غلط روایت یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلاۃ وسلام جو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے بہت عبادت گزار تھے بندے سمجھے جی تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایوب علیہ السلام بھی عبادت گزار بندہ ہے تیرا وہ اس لیے تو ہے کہ اس کے پاس دنیا ہے دولت ہے فارغ البال ہے اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو تیری عبادت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرے گا عبادت اس نے کہا اچھا بھلا مجھ کو مسلط کر دو اس کے اوپر اب یہ بات غلط ہے نہیں شیطان نبی پہ مسلط ہو سکتا ہے ان عباد لہ صلی قل سلطان قرآن کہتا ہے تو اللہ نے فرمایا چلو تو مسلط ہے تو شیطان گیا ان کے اوپر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنے کے ساتھ بالکل وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے پھوڑے نکل گئے کیڑے پڑ گئے ادھر پھر نقصان کر دیا اور شیطان نے ان کے گھر کی کچھ چھت وغیرہ گرا دی بیوی بیوی تو زندہ رہی بچے بچیاں سب دب کے مار گئے اتنا نقصان ہوا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو چونکہ کیڑے پڑ گئے کہ نفرت کی چیز ہوتی ہے تو و عیال نے باقی جو رشتے دار تھے انہوں نے ان کو ایک ڈھیر پہ ڈال دیا روڑی موڑی ہم کہتے ہیں ڈھیر وہاں بس بیوی صرف خیال کرتی تھی یہ بالکل غلط واقعات ہیں اب ہی ماں اب ہم اللہ اللہ نے جتنا بیان فرمایا اس پہ ایمان لاؤ باقی کا مبہم رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش دیتے ہیں اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش دے دی امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ان کو کوئی بیماری ہوگی تکلیف لیکن بیماری ایسی نہیں ہوئی جس سے لوگ نفرت کریں نبیوں کو ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ لوگ نفرت کریں کوئی کیڑے میڑے نہیں پڑے تھے ایسے کوئی بیماری ہو گئی تھی بہرحال بچے بچے فوت ہو گئے کسی حادثے کے اندر حادثہ کیسا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں اب ایوب علیہ السلام تکلیف کے اندر جو رہے تکلیف زیادہ ہو گئی اور مدت بھی زیادہ ہو گئی بہرحال اللہ اللہ تو کرتے تھے لیکن تکلیف تو تھی ان کی بیوی ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں کہ شیطان مل گیا انسانی شکل کے اندر وہ تھیلا لیے ہوئے ان کی بیوی کو اب خیال تو ہر وقت ہوتا تھا کوئی حکیم ہو ملے علاج کریں اپنے خامند کا تو بیوی نے کہا تو حکیم تو نہیں ہے کہنا بالکل میں حکیم ہوں علاج کرے گا کہنے گا بالکل علاج کروں گا لیکن ایک شرط ہے جب تیرا خاون تندرست ہو جائے تو تو یہ کہنا کہ تو نے شفا دی کیا کہنا میری طرح نسبت کر دینا تو نے شفا دی اب بی بی آئی خامند کے پاس حضرت ایوب کو عرض کیا کہ ایسے ایک آدمی کہتا ہے آپ سمجھ گئے فرمایا وہ تو شیطان ہے اب دیکھو شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے بیماری کی تکلیف سے میں اتنا آزردہ نہیں ہوں پریشان نہیں ہوں جتنا اس شیطان کے اس دو پہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں تو حضرت دعا اے لا اب تو شیطان ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے گھرانے پر تو کرم فرما تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا داود اثرات ایوب علیہ السلام پہ فرمایا یہ چشمہ تیرے سامنے ہم نے جاری کر دیا ہے اس چشمے سے غسل کر لے تیری ظاہری بیماری ساری ختم اس کا پانی پی لے تیری اندرونی بیماری ساری ختم باقی بی بی کے اوپر ناراض ہو گئے تھے کہ تو نے یہ بات کیوں کہی ہے شیطان کے ورغلے میں کیوں آ گئی ہے تو میں تندرست ہوا تو تجھ کو سو ماروں گا کمچیاں ایک تو بڑا چابک ہوتا ہے دوسری تھوڑی کمچی ہوتی ہے جو تلڑی جی کو آدمی اتنی ہوتی ہے ہاں اتنی موٹی ہوتی ہے ماروں گا تجھ کو سو کمچے ماروں گا تو اب وہ بی بی خدمت گزار بھی رہی اب پریشان ہوئے کہ اس کو سو کمچے کیسے ماروں تو اللہ تعالیٰ نے سنا کہ جھاڑو لے لے کیا جس جھاڑو کے اندر کیا ہوں سو سینکیں ہوں پیلے ہم کہتے ہیں بس وہ مار دے بس تیرے لیے خصوصیت ہے دیکھو جی وز عبدنا ایوب دلیل نقلی نمبر تین تذکرہ کرو ہمارے بندے ایوب کا از نادا جب پکارا اپنے رب کو بے شک میں پہنچایا ہے مجھ کو شیطان نے رنج اور آزار تکلیف اب شیطان نے یہ نہیں پہنچائی جیسے اسرائیلی کہتے ہیں کیا کہ شیطان نے ہاتھ پھیرا اور بیماری ہوگی نہیں یہاں کون سی مراد تکلیف شیطان نے کہا میں علاج کرتا ہوں تو نسبت کس کی طرف کرو میری طرف کرو کہ تو نے شفا یہ تکلیف ہے ہمیں ایمان کی تکلیف دے رہا ہے بے شک پہنچائی مجھ کو شیطان نے رنج و تکلیف اللہ کی طرف سے ایجابت دعا اور کز بیرے جلے کا ایجابت دعا مار تو اپنی لات اے لات نیچے مار جو زمین پہ اور لات ماری چشمہ بھرا ہے چشمہ نکلا مار تو لات اپنی تو چشمہ گیا فرمایا ہاضا مفت سلون یہ چشمہ نہانے کا ٹھنڈا و شراب اور پینے کا بات جی وہ بھی مل گیا جی بیماری دور اور اللہ تعالیٰ نے جتنا خاندان اس کا مر گیا نا اللہ نے اسے دگنا دے دیا کیا مثال طور دس بجے فوت ہو گئے تو دس بچے کی بجائے کتنی آ گئے بیس بچے مل گئے اور بخشا ہم نے واسطے اس اس کے کا اور مثل ان کے ساتھ ان کے رحمت تھی ہماری طرف سے اور نصیحت واسطے عقل والوں کے وہ خود بے یادے کا خصوصیات یعقوب اے یعقوب لے لو اپنے ہاتھ کے اندر ایک جھاڑو جس میں سو سینکیں ہوں لے لے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پس مار وہ جھاڑو بیوی کو تو نے سنی ہوگا قسم پوری ہو گئی وجد وجدنا صابرا فضائل ایوب ہم نے پایا اس کو صابر نیم رب اچھا ہے بندہ انہو اللہ وہ کیا تھا جی رجوع کرنے والا سمجھے جی وز عبادنا ابراہیم دلیل نقلی نمبر کتنی جی چار تذکرہ کر ہمارے بندوں کا ابراہیم یا کو اول العیدی کوفسا یہ ہاتھوں والے تھے نگاہوں والے بھائی ہاتھوں والے جو تھے کیا مانا ان کے اندر قوت عملیہ تھی کیا جس کے ہاتھ ہوتے ہیں عملیہ نہیں ہوتی جس کے اندر نگاہ ہوتی ہے علمیہ ہوتی ہے تمہارے اندر نگاہ ہو پڑھ رہے ہو یا نہیں نگاہ کے ساتھ پڑھ رہے ہو بے شک وہ قوت عملیہ والے تھے ہاتھوں والے اور قوت علمیہ والے تھے ان خالصہ ہم نے چن لیا ان کو ساتھ ایک خاص بات کے تو خاص بات کیا تھی ذکر دا وہ یاد تھی دار آخرت کی آخرت کو ضرور یاد کرتے تھے وائنہم اور بے شک وہ ہمارے نزدیک لامن المصطفی برگزیدہ بندوں میں سے تھے بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے اخیار مانا پسندیدہ بندوں میں سے تھے برگزیدہ پسندیدہ ایک مول صاحب مجھے کہنے لگے یہ مصطفین تو تسمیہ کا سوا ہے یہ جیسے راج العین میں نے کہا اللہ کے مندے تسمیہ یہ جمع ہے سمجھے جی یہ باب ایک افتعال کا ہے جی ایک صبح یک تاثب ہو نا تو اس کا اسم فعل کا بنے گا مکتا سے ٹھیک ہے نا اس کی جمع ہوگی مکتا سے بون اور نصب و جر کی حالت میں کیا پڑھو گے اس کو مکتا سے بین تو یہ بھی اصل میں ہے مستعفین وہ موقع ہوا اس مفول کا سیگا اسم فائن اس مفول تا سابین یہ کیا بنے گا مستعفین فا کے بعد یا ہے یا متحرک ماک پر مفتو یا کو کس سے بدل کرو الف سے طویل کر دو التقاء ساکن الف گر گیا کیا بن گیا مصطفی تو اصل میں ہے مصطفیین ایسے میں اس ستے ہی مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں نا ایک عالم نے کہا یہ تو تصویر کا جمع ہے برگزیدہ بندوں میں سے پسندیدہ بندوں میں سے وز اور اسماعیل دلیل نقلی نمبر پانچ تذکرہ کرو اسماعیل کا علیسا کا حضرت علیسا پہلے گزر چکے ہیں نہیں اور جنہوں نے ذوال قفل کو اپنے کیا بنایا خلیفہ بنایا آگے ذوالقف لکھا ہوا ہے سب کے سب کیا تھے اخیار میں سے تھے ذکر الانبیاء یہ تو تذکرہ تھا کس کا جی انبیاء کا اور آگے تذکرہ ہے متقین کا وعین الحسن معاف کہ ربط بھی آ گیا نہیں آزا ذکر یہ تذکرہ کس کا تھا انبیاء کا آ کے تذکرہ متقین کا انجام متقین لکھو بے شک واسطے متقین کے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے تو کیا ہے جنات عدن باغ ہے ہمیشہ رہنے کے کھولے ہوئے گے واسطے ان کے دروازے تکیا لگائیں گے بیچ ان کے اور منگوائیں گے بیچ اس کے میوے بہت اور مشروبات پینے کی چیزیں دہم کا کاثرات و طرف وہ آگے نہ گورنمنٹیں اور نزدیک ان کے بیویاں ہوں گی جو نیچا کرنے والی نگاہوں کو اطرا من ہم عمر اطرا من ہم عمر ہوں گی ایک مول صاحب پہ گریجویٹ نے کیا اعتراض کہ مولوی صاحب تم کہتے ہو بیشت بھی پہلے سے ہے اور حوریں بھی پہلے سے موجود ہیں تو ہزاروں سال گزر گئے پورے تو بوڑھی ہو گئی ہوں گی دانت ٹوٹ گئے ہوں گے ان کے ہمارے کام کی نہیں رہیں گی مولوی صاحب تھے سمجھدار انہوں نے کہا تیرے گھر میں فریج ہے کہا ہاں فریج ہے فریج کے اندر جو چیز رکھتے ہو تو کافی دن اچھی رہتی ہے نا بدبو نہیں ہوتی کہنے کہا ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے بحث کون کے لیے فریج بنا دیا ہے وہ بھی ایک حالت کے اندر ہیں عقلی جا اچھا جی تو بوڑھا کرنا نوجوان کرنا اللہ کے اختیار میں ہے جی ماتو ادون علیم صاحب اکرام مومنین مومنین کو کہا جائے گا او مومنو یہ وہ نیمتے ہیں جن کا وعدہ دیے جاتے تھے تم دنیا کے اندر یوم حساب کے آنے تک ٹھیک ہے جی تو اس وقت جو اکرام ہوگا نا بیشتی بیشت میں ہوں گے ان کو کہا جائے گا اے مسلمانوں یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا وعدہ دیے جاتے تھے تم دنیا کے اندر یوم بائیں ان لہٰذا بے شک یا پر رزق ہے ہمارا نہیں واسطے ختم ہونا حاضہ للمومنی و ان للمجرمین یہ کس کے لیے ہے جی مومنین کے لیے یہ جو ماکبل گزرا کس کے لیے ہاں، حاضا کے بعد کیا لکھنا ہے ہاں یہ نعمت مومنین کے لیے و ان نالی لشرہ مآب انجام مجرمین اور سن لو کہ بے واسطے سرکشوں کے برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم داخل ہوں گے اس کے انداز پر برا ہے بچھونا حاضا یقال الحم یہ یقال الحم پہلے مقدر ہے لیکن یہ ترکیب سمجھ لو جی حاضہ مبتدا لکھو حمیم و غفصاب یہ خبر ہے اور فل کو ہو درمیان میں جملہ مترزہ ہے حاضہ حمیم و غفصاب یہ کھولتا پانی ہے اور پیپ ہے فل یزوکو ہو اس کو چکھتے رہو اب سمجھ آ گیا آخروں سے پہلے عذاب مقدر ہے وہ عذاب الآخر اور عذاب اور بھی ہوں گے اس کے مثل مختلف قسم کے عذاب اور ہوں گے من شکل ہی اس کے مثل مختلف قسم کے حاضہ فوج و مختم المعکم تخاصوں میں اہل نار تخاصوں میں اہل نار بھائی دو کے اندر پہلے غریب جائیں گے یا سردار سردار صاحبان پہلے جائیں گے پھر جن غریبوں کو گمراہ کیا تھا نا وہ جائیں گے جب غریب جائیں گے نا تو سردار کہیں گے یہ بدماش بھی آ رہے ہیں یہ بدماش بھی آ رہے ہیں دو وقت کے اندر ہمارے یہاں وہ کہیں گے تم بدماش ہو بئیمان ہو تم نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا آج ہمیں گالی دیتے ہو تخاصم اہل نیا جھگڑا کرنا ہاں، فوجوں یہ لفظ کون کہیں گے وہ متبو سردار وڈیرے کہیں گے یہ جماعت ہے گھسنے والی ساتھ تمہارے لا مرحبا بہن نہیں خوش آمدید ان کے لیے جب خوش آمدید نہ ہوئی تو خدا کی لانت نہ ہوئی تو مانا لازمی کرو خدا کی لانت ان پہ ان تم قد اچھا جی ان اللہ یہ بھی داخل ہونے والے آگ کے اندر کالو اس کے نیچے لکھو تابین وہ مطبوعین کہیں گے وڈیرے تابین کہیں گے بل ان تم لا حب امب بل کے تم نہیں خوش آمدید واسطے تمہارے یعنی تم پہ خدا کی لانت تم نے تو مقدم کیا ہے سزاب کو واسطے ہمارے بس برا ہے ٹھکانا اور پھر کہیں گے ہمارے پروردگار تابین جس نے مقدم کیا واسطے ہمارے اس عذاب کو بس زیادہ دے اس کو عذاب دگنا نار کے اندر اب مشترکہ طور پہ کہیں گے تابعین اور اور ان کے چیلے چانٹے کہیں گے وہ یار ہمیں وہ ملا دہشت گرد نہیں نظر آ رہے جو دہشت گرد ملا تھے فدائی حملے بھی کرتے تھے فلاں کچھ بھی کرتے تھے فلاں کچھ بھی کرتے وہ یار نہیں نظر آ رہے وہ کہاں گئے ہم تو ان کو شریر سمجھتے تھے دہشت گرد سمجھتے تھے مذہبی مجنون سمجھتے تھے وہ کہاں گئے ان کو تو دیکھیں وہ تو ہماری جگہ پہ نہیں آئے آ دو زخت ماشاء اللہ بڑی اچھی جگہ ہے یہاں ہونا چاہیے جی۔ اور کہیں گے تعبین متبین کیا ہے واسطے ہمارے کہیں نہیں دیکھتے ہم ایسے مردوں کو کہ تھے ہم شمار کرتے تھے ان کو کیا دہشت گرد کیا اشرار کا محبت دہشت گرد اور کیا اطہ خزنہ ہم سخریہ کیا بنایا تھا ہم نے ان کو حق مذاق کیا ہوا ایسے نہ کرتے تھے یا چوک گئی ان سے نگاہیں اس کا کیا مطلب یا دو زخم ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہماری نگاہیں چوک گئیں ان نظال کا بے شک یہ البتہ حق ہے جھگڑا کرنا کس کا اہل نار کا اب دو میں تھوڑے ہوں گے <laughs> وہ تو بیشت میں ہوں گے نیک لوگ کل نمان منظر میرے عزیز بات وہی ہے کہ ان صورتوں کے اندر کبھی کا ہوتی ہے توحید رسالت کبھی قیامت ہاں اب دیکھو بیان رسالت ہے قل ان انا منظر آپ فرما دیجیے سوائے اس کی میں ڈرانے والا ہوں بیان رسالت بما من الہ اب رسالت کے بعد کیا آ گئی توحید بیان توحید نہیں کی معبود مگر اللہ جو ایک ہے غالب ہے مالک ہے آسمان و زمینوں کا جو اس کے درمیان ہے غالب ہے بخشنے والا ہے غالب ہے کافروں پہ بخشنے والا ہے کس پہ مومنین پہ کل ہوا ناباون عظیم بیان رسالت آ گیا بیان توحید آ گیا یہ کیا ہے صداقت قرآن آپ فرما دیجئے یہ قرآن جو ہے نا یہ مضمون ہے عظیم و شان ناباون کا کیا منع لکھو مضمون یہ قرآن مضمون ہے عظیم الشان تم اس سے اعراض کرنے والا ہو ماکان علی من علم یہ دلیل ہے اس بات رسالت کی اور نفی علم غیر دلیل اس بات رسالت و نفی علم غیر اور لوگ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مالا العلیٰ جو مقرر فرشتے ہیں نا جو آپس میں بحث کرتے ہیں تقدیری باتوں میں مجھے ان کا علم نہیں ہے نہیں واسطے میرے کوئی علم سات جماعت بلند کے جب جھگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں ہاں اللہ کی وہی آتی ہے میرے پاس میں عالم اور غائب نہیں اللہ کی وہی آتی ہے نہیں وہی کی جاتی طرح میرے مگر محض اس وجہ سے کہ میں اللہ کی طرف سے نظیر مبین ہوں اس کا رسول ہوں کال رب و کال ملائے کا نمونہ اختصام پہلے فرمایا کہ مقرب فرشتے جو بحث کرتے ہیں اس کا علم مجھے نہیں ہوتا اب ایک نمونہ اختصام ہے کہ اس موقع پہ بھی بحث ہوئی اس موقع پہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ ہم بھی اس خدمت کے لیے کہا ہیں حاضر ہیں نمونہ اختصام جب کہا رب تیرے نے فرشتوں کو کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو من تین گارے سے بریلوی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نبی کو بشر مانو لیکن نوری بشار کیا خاکی نہ کیا یہ پتہ نہیں نوری بشر کہاں سے نکالا ادھر خاکی نہیں میں بنانے والا ہوں بشار کو من نور یا من تین خواب سے گارے سے بنانے والا ہوں پر جب ٹھیک ٹھاک کروں اور پھونکوں اس کے اندر اپنی طرف سے رو تو گر پڑنا اس کو سیدھا کرتے ہوئے پر سیدھا کیا فرشتے صاحب بنے اجتماعی حیثیت میں مگر ابلیس بیمان اس برا اس نے غرور کیا تکبر میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے کانا بہن سارا کالا کہ توبیخ ابلیس ہے اللہ نے فرمائی کہ چور کے بیٹے ماں مانا کا کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ سیدھا کرے تو واسطے اس شخصیت کے جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ استخ برتا یا تو تو نے تکبر کیا تو نے تکبر کیا غرور کیا اور واقع میں تو بڑا نہیں تھا بھائی صورتیں دو ہیں نا ایک مفلس آدمی ہوتا ہے سنیا وہ تکبر کرتا ہے واقع بے وہ سردار نہیں ہوتا یا تو تو نے خام خواہ تکبر کیا اور واقع میں تو بڑا نہیں تھا یا تو بڑا ہے کہنے کا ہاں میں بڑا ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں یا کیسے بنا ہے مٹی سے تو اس بدماش نے خدا کے سامنے بھی کیا کہہ دیا کہ میں کیا ہوں بڑا ہوں اس لیے تمہارا گیا کہاں ہے جی او بابا آج کل ہم کہیں جاتے ہیں نا مدرسے کے اندر ملنے کے لیے علماء کو تو مولوی صاحبان نہیں ہوتے ان کے بچے کھڑے ہوتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ابھی تم کون ہو وہ کہتے ہیں ہم صاحبزادے ہیں تو ان کو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہم صاحبزادے ہیں یہ تکبر نہیں ہے اپنا نام لیں میں مدرسے میں نہیں تھا گھر تھا کہ میرا بیٹا ساجد بیٹھا ہوا تھا مدرسے میں ایک عالم ہے انہوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ آپ صاحب زیادہ ہیں یہ کہنے لگا حضرت مجھ کو گالی نہ دو صاحب زیادہ گالی ہے اس نے کہے تھے اس نے کہا صاحب کا مانا ہے انگریز اور صاحب زیادہ کا مانا انگریز کا بیٹا میں انگریز کا بیٹا نہیں میں ایک عالم دین کا بیٹا ہوں اس صاحب انگریز کو کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں صاحب صاحب آ جی صاحب ہے عام طور انگریز کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بتی مولوی تھا وہ اپنے آپ کو پیر زیادہ کہتا تھا تو علاج کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے دوست ہیں ہمارے اب بھی ہیں کون مٹھان کے اندر تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ مواحد ہیں دیوبندی انہیں کہا حضرت صاحب عالم دین یہ پیر زیادہ غلط لقب ہے آپ کا پیر کہتے ہیں بوڑھے کو فارسی میں پیر کس کو کہتے ہیں بوڑھے کو کہتے ہیں آ پیر و جوان سمجھے تو تو بوڑھے کا بیٹا ہے کا پیر زیادہ کہتا ہے بوڑھے کا بیٹا ہے توہین ہے میں ایسا لقب بتاتا ہوں جو قرآن سے ثابت ہے وہ کہنے لگا کیا قرآن کہتا ہے سبحان اللزیح یاب دہی میرا مسجد الحرام مسجد اقسا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی مسجد کو کیا کہا ہے حرام کا لفظ کتنا پیارا ہے کہ صرف پیر زادہ کی بجائے حرام زادہ لکھا کرو سمجھے جی یہ بڑا اونچا لکھا ہوا ہے آپ جی بھاگ جاؤ بیتی بہت بیٹھے جی بھاگ گیا اچھا جی دوست ہے میرے ابھی زندہ ہیں اچھا جی کہاں ہے جی انی خال کمبا من اچھا جی وہ کہاں پہنچ گیا جی کالا کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ سیدھا کرے واسطے اس کے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا آ اس تکبر تھا اصل کیا ہے کیا غرور میں آ گیا تکبر کیا اور واقع میں تو بڑا نہیں تھا ام تو ملا عالین یا واقع میں تو کیا ہے بڑے لوگوں میں سے ہے تو اس نے کیا جواب دیا کہ کے ثانی میں کیسے ہوں بڑے لوگ کہنا آنا خیر میں نے ہوں میں بڑے لوگوں سے ہوں کہ پیدا کیا تو نے مجھ کو نار سے پیدا کیا اس کو مٹی سے نار اوپر چڑھتی ہے مٹی نیچے گرتی ہے کالا انجام استقبال فرمایا پر میں غرور ہے تو نکلو نہ بحشت میں تیری جگہ نہ آسمانوں میں تیری جگہ نکل جا ہا ضمیر کا مرجع بہشت بحشت آسمان سب پر بے شک تم مردود ہے اور تیرے اوپر میری لانت رہے گی دن جگا تک شیطان کہتے ہیں نہیں کالا مطالبہ امہا اس نے مہلت کا مطالبہ کیا اے میرے رب مہلت دو مجھ کو اس دن تک اٹھائے جائیں گے وہ کون سا دن کیا مت تک کالا ایجابت ناکسا اللہ نے دعا قبول کی لیکن پوری نہیں پر میں نہیں قیامت کا تو زندہ نہیں رہے گا نفقہ اولا تک زندہ رہے کہ نفقے دے وہ جب سب لوگ مریں گے تو اس کے ساتھ مر جائے گا اس کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر موت ہی نہ آئے کیونکہ نفقہ ثانیہ کے بعد تو موت ہوئے گی نہیں ہے پر میں بے شک تو محلت ہے لوگوں سے الا یوم الوقت معلوم وہ نفقہ اولا کالا کہنے لگا بس قسم ہے عزت تیری کی ضرور گمراہ کروں میں سب کو مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہیں برگزیدہ چنے ہوئے بندے کال اللہ نے فرمایا فل حق کو منی بل حق کا یہ فل حقوں کے بعد کیا ہے منی معذوف ہے سمجھے حق کی میری طرف سے آتا ہے حق کا قول اور میں حق بات کہتا ہوں ضرور پر کروں گا جانم کو تجھ سے و ممن تابعہ کا تیلے تیرے کیا سے چیلے چیلے چانٹوں سے جو تیرے تابع ہوں گے کون آ تیرے چیلے چانٹوں سے جہنم کو پر کروں گا سب سے کل ما السلام السل آج طریق تبلیغ وہی ہے کہ انسان دل کے اندر لالچ نہ رکھے طریق تبلیغ آ فرما دیجیے نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اوپر قرآن کے کسی معاوضے کا معاوضہ نہ مالی نہ جاہی وما آنا من المتکلفین اور نہیں میں بناوٹ بنانے والوں سے اور نہیں میں بناوٹ بنانے والوں سے بھائی بناوٹ ایسے ہے جیسے آج کل ہمارے لوگوں کو بڑے خیال ہو گئے ہیں پیر طریقت بننے کے کیا پیر طریقت بننے کے بڑے خیال ہو گئے ہیں عام عام مولوی صاحبان ہیں کوئی پتہ نہیں تصوف کا حالانکہ تصوف کے اندر اذکار ہوتے ہیں اسباب چلتے ہیں باقاعدہ تصوف میں اذکار کے بعد افکار ہوتے ہیں ذکر فکر مراقبات کافی سال لگتے ہیں رگڑے ملتے ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے تب اجازت ملتی ہے سمجھے لیکن آج کل تو جاہل آدمی ہیں تھوڑے پڑے ہوئے تصور کا پتہ نہیں کہتے ہیں ہمیں پیر طریقت لکھو کیا اور دو چار مچھ ڈنڈے ساتھ کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ جی حضرت صاحب ہیں پیر صاحب ہیں اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ بھی جس نے مرید ہونا ہو حضرت صاحب بیٹھے مرید ہو پہلے تقریر کرتے ہیں جھاڑتے ہیں سمجھے وہ ان کو اس کا دم پورا اونچا کرتے ہیں پیران میں پران مریدہ میں پران دے جی اس کے بعد وہ کپڑا اوڑھ کے حضرت صاحب بیٹھ جاتے ہیں پھر جس نے مرید ہونا ہے وہ مرید ہو یہ حضرت صاحب جیب تراش ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں گنڈ کپ جیب تراش یہ خیال کرو بابا مشک آن است کے خود بو بویاد نہ کہ اتار بو بویاد مشک وہ ہوتی ہے جو خود خوشبو دے مشق کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر اعلان کرو گے تو مشق نہیں ہوگی فراڈ ہوگا سمجھے جی مشق کا کے خود ببو یاگنا کے اطار ببو اللہ والوں کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے خوشبو آتی ہے نہ انہیں اشتہار دینے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پیر طریقہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے خود بخود ان کے چہرے پہ نورانیت ہے سمجھ اختیار کرنا مولانا رومی فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہس پس باہر دستے نہ با داد دست بہت سے شیطان ہیں انسانی شکل میں ہیں اس لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملایا کرو سمجھے ہر آدمی اس لائق نہیں ہے دیکھو جی کہاں پہنچ گئے ہاں متکلفین تو جو تکلف کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں اندر کچھ نہ ہو شیخ فطری کا فلاں کچھ فلاں کچھ پتہ نہیں کیا عجیب کرتے ہیں چاہے ان اللہ ذکر العالمین نہیں یہ قرآن مگر نصیحت ہے سارے جہان کے لیے فضیلت قرآن والا تعالی منا زاج اور البتہ ضرور جانو گے تم حقیقت قرآن کی بات موت کے اب تو نہیں مانتے موت کے بعد پتہ چلے گا لیکن اس وقت اب مانا تو فضول ہے نا جی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد نظر القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہیدِ اسلام ڈاٹ کام